صورت المائدہ آیت نو واحد اللہ مغفرة وأجر العیم ترجمہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے یعنی نہ صرف ان کی ان کوتاہیوں کو معاف فرما دیں گے جو ان سے بشری کمزوری کی وجہ سے ہو جاتی ہیں بلکہ ان کو عظیم الشان اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے ایمان اور اعمال صالحہ اسباب مغفرت ہیں